دیکھو کہیں مر جائے بیمار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے بیمار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نا بیمار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے بیمار سفر میں ہے پاب رسن شاہ کا غم خار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار سفر میں وہ ظلم کیے آداد بیمار ہزی پر وہ ظلم کیے آداد بیمار ہزی پر وہ ظلم آزان بیمار ہزی پر ظلم کیے آزان بیمار ہزی پر غش ہو گئے سجاد کئی بار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار سفر میں سر ننگے تھی بازار میں سیدانی ساری سر ننگے تھی بازار میں سیدانی ساری سر ننگے تھی بازار میں سیدانی ساری سر ننگے تھی بازار میں سیدانی ساری چلتی رہی ہوں کلب پتلوار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار سفر میں جائے نہ بیمار سب میں درے کبھی مارے کبھی چھینے گئے گوہر درے کبھی مارے کبھی چھینے گئے گوہر درے کبھی مارے کبھی چھینے گئے گوہر درے کبھی مارے کبھی چھینے گئے چلنے سے کیا جب کبھی انکار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار سفر میں ایسی تو مصیبت کوئی دشمن پا نہ ڈالے تو مصیبت کوئی دشمن پہ نہ ڈالے ایسی تو مصیبت کوئی دشمن پہ نہ ڈالے ایسی تو مصیبت کوئی دشمن پہ نہ ڈالے کہتے تھے یہی عابد بیمار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے آنکھوں سے رواں اشک ہوئے بنتے علی کے آنکھوں سے رواں اشک ہوئے بنتے علی کے آنکھوں سے رواں اشک ہوئے بنتے علی کے یاد آ گیا زینب کو جو گھر بار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار سفر میں حسرت سے انہیں دیکھتی تھی زینب مستر حسرت سے انہیں دیکھتی تھی زینب مستر حسرت سے انہیں دیکھتی تھی زینب مستر حسرت سے انہیں دیکھتی تھی زینب مستر بچوں کو ستاتے تھے ستم گار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار سفر میں مر جائے میں مر جائے کہیں بال سک نانا تڑپ جائے کہیں بال نہ تڑپ مر جائے کہیں بال سکینہ نہ تڑپ جائے کہیں ن سڑپ یاد آئے اگر سید ابرار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار سفر میں آنسو ہے رواں آنکھوں سے زخموں سے لہو بھی آنسو ہے رواں آنکھوں سے زخموں سے لہو بھی آنسو ہے رواں زخموں سے لوگی آنکھوں میں آنکھوں سے زخموں سے لہو گی کس حال میں ہے قافلہ سالار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار سفر میں ہر دم ہے حسن ماتم شبیر جو تاری ہر دم ہے حسن ماتم شبیر جو تاری ہر دم ہے حسن ماتم شبیر جو تاری ہر دم ہے حسن ماتم شبیر جو تاری ہم نے بھی لکھے نوہ کے اشیار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار بیمار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار سفر میں دیکھو کہیں مر جائے نہ بیمار سفر میں